بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الحکیم تسبیح بیان کی اللہ کے لیے اس نے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں اور وہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے لہو ملک والارض اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے یحیی و یمیت وہ زندہ کرتا اور مارتا ہے وہ کل شیء قدیر اور وہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے والاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شئین علیم وہی اول وہی آخر وہی ظاہر وہی باطن ہے اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے والذی خلق السماوات والارض فی ستت ایام ثم استوى على العرش وہی ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ دنوں میں پیدا کیا اور پھر عرش پر مستوی ہوا يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وہ جانتا ہے جو زمین میں چیز داخل ہوتی ہے اور جو اس سے نکلتی ہے اور جو آسمان میں چڑھتی اور اترتی ہے وہ ہوا معکم اینما کنتم اور وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے تم جہاں کہیں بھی ہو واللہ بما تعملون بصیر اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس کو بخوبی دیکھنے والا ہے لہو ملک السماوات والارض اسی کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں اور زمین کی وہ عید اللہ ترجع العمور اور اللہ ہی کی طرف امور لوٹائے جائیں گے یولی جل فن نہاری و یولی جل نہارا فل وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں وہ علیم بیدات صدور اور وہ سینوں والی چیزوں کو خوب جاننے والا ہے آمین و بلّہ و رسول ہی و انفق و بما جالک مستقلفی ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس چیز میں سے خرچ کرو جس میں تم کو اللہ نے خلیفہ بنایا ہے فلدینہ آمن امن کم و الفق الحم اجر کبیر تو وہ لوگ جو تم میں سے ایمان لے آئے اور انہوں نے خرچ کیا ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے مالا کم لا تمین بلّہ و رسول کم لمین اور تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے جب کہ رسول تم کو پکارتا ہے کہ تم اپنے رب پر ایمان لاؤ وقد اخذ ميثاقكم اور اس نے تم سے پختہ وعدہ لیا ہے ان کنتم مؤمنین اگر تم مؤمن ہو هو الذی ينزل على عبده آیات بینات وہی ہے جس جو نازل کرتا ہے یہ جس نے نازل کی اپنے بندے پر واضح نشانیاں آیات لیخرجکم من الظلمات الى النور تاکہ وہ تم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالے وان اللہ بكم لرؤوف الرحیم اور یقین اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ بہت زیادہ نرمی کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے ممالکم اللہ تنفیقوفی سبیر اللہ اور تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ولی اللہ میرات السماوات والارض اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی وراثت لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل تم میں سے وہ برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے فتح سے پہلے خرچ کیا اور جہاد کیا اعظم درجہ درجہ من من الذين انفقوا بعد وقاتلوا یہ لوگ ان لوگوں کی نسبت درجے میں زیادہ بلند ہیں عظیم ہیں جنہوں نے فتح کے بعد خرچ کیا اور قتال کیا وہ کلن واحد اللہ اور ہر ایک سے اللہ نے اچھائی کا وعدہ کیا ہے وہ اللہ تعملون خبیر اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس کو بخوبی خبر رکھنے والا ہے منزل الذی یقرض اللہ قرضا حسنا کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے فیضاعفه له تو وہ اس کے لیے دگنا چگنا کر دے ولہ اجر کریم اور اس کے لیے باعزت رزق ہے یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعى نورهم بین ایدیہم و ایمانہم جس دن آپ دیکھیں گے مردوں اور عورتوں کو ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں طرف تیزی سے دوڑ رہا ہوگا تمہارے لیے آج کے دن بشارت خوشخبری ہے جنات تجری من الانہار خالدین فیہا ایسے باغات جنتوں کی کہ جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے ذالک هو الفوز العظیم یہی بہت بڑی کامیابی ہے یوم یقول منافقون والمنافقات للذین آمنوا اس دن منافق مرد منافق عورتیں ان کو کہیں گے جو ایمان لے آئے انظرونا نقتبس من نورکم کہ ہمارا انتظار کرو ہم تمہاری روشنی میں سے کچھ روشنی حاصل کریں قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا کہا جائے گا اپنے پیچھے لوٹ جاؤ تو اس پس کچھ روشنی تلاش کرو فضوری بینہم بسور اللہ با تو ان کے درمیان ایک دیوار بنا دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا باطنہ فیہ الرحمہ اس کی اندرونی جانب رحمت ہوگی وظاہرہ من قبلہ العذاب اور اس کی بیرونی جانب اس طرف عذاب ہوگا ینادونہم علم نکم معکم وہ انہیں آوازیں دیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے قالو بلا وہ کہیں گے کیوں نہیں ولکنکم فتنتم انفسکم لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا وتربستم اور تم انتظار کرتے رہے ورتبتم اور تم نے شک کیا وغرتکم الامانی اور تم کو جھوٹی آرزوؤں نے خواہشات نے دھوکے میں ڈالا حتی جاء امر اللہ حتیٰ کہ اللہ کا فیصلہ اللہ کا حکم آ گیا وہ غرقم الغرور اور تمہیں دھوکے باز نے دھوکے میں مبتلا کیا یعنی شیطان نے فلی لا يؤخذ منكم فدیتن تو آج کے دن تم سے کوئی عوض نہیں قبول کیا جائے گا ولا من الذين كفروا اور نہ ہی ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا مأواكم النار تمہارا ٹکانہ آگ ہے ہی مولاکم وہ تمہاری دوست ہے وہ بےسل مسیر اور وہ بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے الم یادین آمن ان تخشا کلو ذکر اللہ وما نازل من الحق کیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے آئے ہیں ابھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے اور اس حق کے لیے جھک جائیں جو نازل ہوا ہے ولا یقون کلین اوت الکتاب من قبل اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائے جن کو ان سے پہلے کتاب دی گئی فقال علیہم الامد تو ان پر مدت لمبی گزر گئی فقصت قلوبهم تو ان کے دل سخت ہو گئے وکثیر منہم فاسقون اور ان میں سے بہت زیادہ لوگ فاسق ہیں اعلموا جان لو ان اللہ یحیی الارض بعد موتها کہ یقینا اللہ تعالی ہی زندہ کرتا ہے زمین کو اس کے مرنے کے بعد یا زرخیز کرتا ہے بنجر ہو جانے کے بعد قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون ہم نے یقینا تمہارے لیے کھول کر نشانیاں بیان کر دی ہیں تاکہ تم عقل کرو ان المصدقین والمصدقات واقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم اجر کریم یقینا وہ لوگ سب جو صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں اور جنہوں نے اللہ کو اچھا قرض دیا انہیں کئی گنا دیا جائے گا اور ان کے لیے باعزت اجر ہے ولدین امن و بلّہ و رسول ہی اولا کہم صدیقون و شہدا عند ربهم لهم اجرهم و نورهم اور وہ لوگ جو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لے آئے وہی سچے ہیں اور شہداء اپنے رب کے پاس ان کے لیے ان کا اجر ہے اور ان کا نور ہے والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا وہ جہنم والے ہیں اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہب جان لو کہ یقینا دنیاوی زندگی کھیل اور تماشا ہے وزینت اور زینت ہے وتفاخر بینکم اور آپس میں فخر کرنا ہے وتکاثر فی الاموال والاولاد اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے زیادہ ہونا ہے غیثن اس بارش کی طرح اعجب الکفار کہ کاشتکاروں کو اس کی نباتات بڑی پسند آئی ثم یہی جو پھر وہ خشک ہوتی ہے فتراہ مصفرہ تو اس کو تو دیکھتا ہے زرد ثم یکون حقاما پھر وہ ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے وفی الاخرہ عذاب شدید اور آخرت میں سخت عذاب ہے اور مغفرت من اللہ اور اللہ کی طرف سے مغفرت اور مندی ہے اول حیات اللہ متا الغرور اور دنیاوی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں سابق ربکم جنہ سبقت کو لے جاؤ اپنے رب کی مغفرت اور جنت کی طرف عرضها كعرض السماء والارض اس کی چوڑائی زمین و آسمان کی چوڑائی کے برابر ہے اعدت للذین آمنوا باللہ ورسولیہی وہ ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لے آئے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشا یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے گا دے گا واللہ ذو الفضل العظیم اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبراہا کوئی بھی مصیبت زمین میں اور نہ ہی تمہارے نفسوں میں جو تمہیں پہنچتی ہے مگر وہ کتاب کے اندر موجود ہے اس سے پہلے کہ ہم اسے پیدا کریں ان نظال کا اللہ یسیر یقینا اللہ پر یہ نہایت آسان ہے لکیلا تسو علامہ فاتکم تاکہ تم اس پر افسوس نہ کرو غم زدہ نہ ہو جاؤ جو تم سے فوت ہوا ولا تفرحوا بما آتاکم اور اس پر خوش نہ ہو جاؤ جو اس نے تمہیں دیا واللہ لا يحب كل مختال فخور اللہ تعالی ہر فخر کرنے والے تکبر کرنے والے یا اکڑ کر چلنے والے اور فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا اللہ کے جب خلون ومرون الناس بالبخل وہ لوگ جو کنجوسی کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کا کہتے ہیں ومن يتولى اور جو پھر گیا فان الله هو الغني الحمید تو یقینا اللہ تعالی ہی تعریف کیا گیا اور بے نیاز ہے لقد ارسلنا رسولنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان یقین ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا ہے واضح دلائل دے کر اور ان کے ساتھ ہم نے کتاب اور ترازو اتارا ہے لیقوم الناس بالقسط تاکہ لوگ انصاف سے کھڑے ہوں وانزلنا الحديد فيه باس شديد اور ہم نے لوہا نازل لوہا نازل کیا ہے اس میں سخت لڑائی ہے تمنافع للناس اور لوگوں کے لیے فائدے ہیں وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُولَهُ بِالْغَيْبِ اور تاکہ اللہ جان لے کہ کون اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے غیب سے ان اللہ قوی عزیز یقینا اللہ تعالی مضبوط اور غالب ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ اور یقینا ہم نے نوح اور ابراہیم کو بھیجا اور ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب کو رکھا فمن ہم محتد و کثیر من ہم فاسقون ان میں سے کچھ ہدایت یافتہ اور بہت زیادہ فاسق ہیں ثم قفینا على آثارهم برسولنا پھر ہم نے ان کے نقشے پا پر قدموں کے نشانات پر مسلسل رسول بھیجے وقفینا بعیسی بن مریم اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو پیچھے بھیجا وہ آتینہ الانجیل اور ہم نے اس کو انجیل عطا کی وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رافه ورحمه اور ہم نے ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے اس کی پیروی کی تھی نرمی اور رحمت بنا دی ورحوانیتا اور رحوانیت ابتدعوها ما كتبناها عليهم اسے تو انہوں نے خود تراشا تھا گھڑا تھا ہم نے ان پر اسے فرض نہیں کیا تھا الا ابتغاء رضوان اللہ مگر اللہ کی رضا مندی تلاش کرنے کے لیے فمارا حقا رعایت ہا تو انہوں نے اس کا خیال نہیں رکھا جس طرح خیال رکھنے کا حق تھا فآتین الذین آمنوا منہم اجراہم وکثیر منہم فاسقون تو وہ لوگ جو ایمان لائے ان میں سے ہم نے ان کو ان کا اجر دیا اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں یا ایوہ الذین آمنوا تقو اللہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے درو وآمنوا برسول ہی اور اس کے رسول پر ایمان برسول اس کے رسول پر ایمان لاؤ یوتیکم کفلین من رحمتی وہ تمہیں اپنی رحمت کے دو حصے عطا کرے گا وَيَجْعَلْ لَكُمْ نورا اور تمہارے لیے نور بنا دے گا تمشی بھی تمشون بھی تم اس میں چلو گے وَيَغْفِرْ لکم اور تم کو بخش دے گا واللہ غفور الرحیم اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ تاکہ جان لے اہل کتاب اللہ علی شیء من فضل اللہ کہ وہ اللہ کے فضل میں سے کسی چیز پر بھی قادر نہیں ہے وہ ان الفضل بید اللہ اور یقین الفضل اللہ کے ہاتھ میں ہے یؤتی ہی من شاہ وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے واللہ ذو الفضل العظیم اور اللہ تعالی بہت عظیم فضل والا ہے